صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سابقہ موضوع کی دوسری قسط جس کا نام ہے تاریخ پڑھنے کے رہنما اصول ہمارے جو ساتھی طالبا علم سے وابستگی رکھتے ہیں یہ موضوع ان حضرات کے لیے یہ مشہور بات ہے جو تاریخ ہوتی ہے نا اس میں احتیاط نہیں کی جاتی تاریخ لکھنے والے بندے کا سابقہ لوگ یا اس کے دور کے ان کے حالات کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا ہوتا ہے صحیح اور غلط اس کا لحاظ نہیں رکھتا بہت کم تاریخیں ہیں جن میں مورخ نے مؤلف نے صحیح کی شرط رکھی ہو اور جھوٹی ضعیف باتوں سے احتراز اور اجتناب کیا ہو بہت کم تاریخیں پھر کچھ تاریخ کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں ہر بات کے ساتھ سند ہوتی ہے وہ ان کتابوں کی نسبت اچھی ہوتی ہیں جن میں سند نہیں ہوتی کیوں قاری پڑھنے والا پہلی قسم کی جو کتابیں ہیں جن میں سند ہوتی ہے ان سے صحیح نتیجے تک پہنچ سکتا ہے اسناد موجود ہیں سندوں پر نظر کرے گا تعمل کرے گا پڑھنے والا سند کے اندر سکم ہوگا تو اس کو دور کر دے گا ہٹا دے گا جو سکم سے پاک ہوں گے ان سے حالات کشید کر لے گا جن میں سندیں نہیں ہوتی وہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں خصوصاً وہ حضرات وہ مورخین جو ایک تو سندی نہیں کرتے دوسرا سیگے اور جزم سیگے اور الفاظ وہ جزم والے یقین والے استعمال کرتے ہیں پھر قاری کو دھوکہ لگتا ہے نہ تجربے کار بندہ جو ہے نا اس کو دھوکہ لگ جاتا ہے وہ بےچارا سمجھتا ہے کہ یار یہ جو اس طرح لکھ رہے ہیں پکے الفاظ کے ساتھ تو بات ٹھیک ہوگی مار کھا جاتا ہے زیادہ تر تاریخ کی کتابیں بغیر سندوں کے خصوصاً متاثرین جو دوسری صدی میں تیسری صدی میں چوتھی صدی میں ہوئے نا ان کی کتابوں میں سندیں ہوتی تھیں بعد میں سندوں کو ترک کرنے کا رواج پڑا پرانے زمانے کے بہت بڑے قدیمی مورخ ہوئے ہیں مدائنی جن کا نام ہے علی بن محمد طبقات ابن سعد وغیرہ میں جہاں پر لکھا ہوا حد علی بن محمد وہاں پر یہ مدائنی براد ہوتا ان کی عادت تھی زیادہ یہ سند کے ساتھ بات کرتے تھے طبقات ابن سعد والے ہیں وہ سند کے ساتھ بات کرتے ہیں تاریخ تبری ہے یہ سند کے ساتھ بات کرتے ہیں اور سب سے تاریخ میں جامع جو سندوں کے ساتھ بات ذکر کرتی ہے اور بہت بڑی کتاب ہے وہ ہے تاریخ و دمش تاریخ و دمشق جس کو تاریخ آسا کر کہا جاتا ہے یہ بہت طویل کتاب ہے اور یہ بہت ہی تجربے کار محدث تھے لکھنے والے تو حدیثوں پر بعض اوقات کلام بھی روایات پر کرتے ہیں اور ان کا کلام بھی سکہ بند ہوتا ہے بہت مضبوط کلام ہے امام زہبی کی تاریخیں ہیں یہ متاثرین میں آ جاتے ہیں الوداع و نیا اپنے کفیر کی تاریخ یہ متاثرین میں آتے ہیں ان کی عادت ہے بغیر صنعت کے بعد کام شاید ہی کہیں یہ ذکر کریں صنعت تو آپ خود سمجھدار ہیں جن تاریخ کی کتابوں میں سندیں ہیں اتنا علم ہونا چاہیے بندے کو کہ پہلے سندوں پر غور تعمل کرنے کی جس کی صلاحیت ہو اور جن میں کوئی سندے نہیں ہیں ان سے بات نکالنا صحیح سمجھنا یہ کتنا مشکل کام ہے جب تک سندیں سامنے نہیں آئیں گی ان میں تمیز نہیں کر سکو گے کہ کون سی بات غلط لکھ رہا ہے کون سی صحیح لکھ رہا ہے اور سند کی بہت بڑی حیثیت ہے بھائی اسلام تو ہمارا اسلام جو آج تک محفوظ ہے نا تو سند کی وجہ سے سند پتہ کس کو کہتے یہ جو شخص ایک دوسرے سے بات لیتے آ رہے ہوتے ہیں نا اس کو سند مثلا مثلاً ہیں وہ رسول اکرم کی بات کر رہے ہیں ان سے لینے والے کہیں گے میں نے صحابی سے سنا اگلا لینے والا کہے گا میں نے صحابی سے لینے والے سے سنا فلاں شخص نام لے گا اسی طرح ابتدا تک بہت پہنچ جائے گی یعنی جس کتاب والے نے لیا امام بخاری اب بخاری کہیں گے مجھے میرے استاد نے وہ کہیں گے میرے استاد نے وہ کہیں گے میرے آخر بات رسول اکرم تک پہنچے یہ جو لوگ ایک بات کو لینے میں یہ لڑی کی طرح آ رہے ہوتے ہیں نا اس کو سمجھتے پھر ان لوگوں کا بھی تو شرطیں سند کو صحیح بنانے کے لیے جو یہ لینے والے ہیں ان میں کوئی ایسا نہ ہو جو جھوٹا ہو جھوٹا بندہ آ جائے گا تو روایت گئی ضعیف ہو گئی لینے والا کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو سغیرہ گناہ نہ کرتا یعنی کرتا خلاف مربت کام نہ کرتا ہو انسانیت کے خلاف کام نہ کرتا ہو یعنی کیا مطلب ایسا بے کام اگرچہ شرح میں حرام نہیں ہے لیکن اس کے کرنے سے بندہ ماحول معاشرے میں ہولا معلوم ہوتا ہے ہولا جانتے ہو ہلکا معلوم ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں اس کے اندر مجون ہے کیا مطلب اس کو کوئی اپنی عزت بےزتی کا خاص اس کو خیال نہیں ہوتا ایسے بندے کی بھی گواہی قبول نہیں ہے ایسے بندے کی روایت قبول نہیں ہے پھر اس کو بھول نہ لگتی اگر بھول جاتا ہے تو کیا معلوم بھول کر بیٹھا ہوا اتنا تیز دماغ ہو بات کو سن کر باتوں کو رلا ملا کر نہ بیٹھ جائے اس کو اختلاط کہتے ہیں روایتوں میں باتوں میں تمیز کر کے بیٹھے یہ میں نے فلاں سے لی تھی یہ الفاظ تھے یہ میں نے فلاں سے لی یہ الفاظ تھے اتنا شور تمیز رکھتا ہوں ہمارے علماء جو راویوں کی ایسی خصلتوں صفتوں سے بات کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں علماء اصول حدیث علماء رجال علماء اسماء علماء اسماء اصول حدیث یہ حضرات راویوں کے متعلق بتاتے ہیں خلاصہ ہے خلاصہ اس راوی کی روایت قبول کی جاتی ہے جو ایک تو پرہیزگار ہو دوسرا ذہین فتین ہو تیسرا خلاف انسانیت کو کام نہ کرتا خلاف مربت کو کام نہ کرتا اسی وجہ سے فرمایا گیا لولنا لکھا ماشا اگر سند نہ ہوتی تو ہر شخص جو بات کہتا کہہ دیتا جو کہنا چاہتا کہہ دیتا جس مرضی امام پر جھوٹ بولنا چاہتا بول بول دیتا اسلام نے اسی وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا کہ اسلام نے سند کا ایک پورا نظام قائم کیا اس نظام کے اصول بنائے قوانین بنائے اس کے نتیجے میں کوئی بھی کسی امام کسی بزرگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف کوئی بات منسوخ کرتا ہے تو اس کا جھوٹ اور سچ فوراً کھل کر سامنے آ جاتا ہے سمجھ آئی بات نہیں پھر جن مسائل کے لیے سند رکھی جاتی ہیں اور سندوں کے ساتھ بات لی جاتی ہے وہ مسائل ہیں دو قسم کے ایک ہوتے ہیں عقیدے عقیدے کے مسائل اعتقادیات کو کہا جاتا عقدیات بھی کہتے ہیں اعتقادیات بھی کہتے ہیں عقائد عقیدہ جن کو دل میں ماننا پڑتا ہے یہ عقیدے کی جو باتیں ہوتی ہیں نا ان میں بہت مضبوط روایتوں کو لیا جاتا ہے مانا جاتا ہے ان میں اخبار آحاد چاہے سے کیا مطلب ایک راوی ایک شخص اس نے اپنے استاد سے لیا اس ایک نے اپنے سے لیا اس ایک نے اپنے سے لیا اس ایک نے اوپر بات پہنچ گئی جہاں جانا تھا تو اب یہ ایک ایک لے رہا ہے دوسرا اس کے ساتھ نہیں مل رہا ایک ہے یہ لڑی ایک ہے دوسری لڑی مل جائے وہی بات کرنے والی دوسرا شکل ہے مجھے فلاں وہ اپنا استاد اپنا اپنے سے اپنا اوپر تک پہنچ جائے یہ دو ہو گئے تیسری لڑی آ جائے تین ہو گئے چوتھی لڑی آ جائے چار ہو گئے پانچویں لڑی آ جائے پانچ ہو گئے یہ بھائی ایک لڑی والی جو روایت ہوتی ہے نا یہ چاہے صحیح بھی ہو نا عقیدے کے باب میں قبول نہیں ہوتی عقیدے میں بہت مضبوط روایت چاہیے میرے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے یہ بہت عجیب بات ہے آپ کے لیے شیعہ مذہب میں روایات کا زیادہ سے زیادہ جھوٹا ہونا یہ مشہور بات ہے لیکن عجیب بات ہے کہ اس مذہب کے مجدد اس مذہب کا سمجھو سب سے بڑا امام وہ ہے شریف مرتضی علم الہدا اس کو کہتے ہیں ہدایت کا نشان کہ جدھر یہ کھڑا ہو جائے گا سمجھو یہ ہدایت ادھر ہی نہج البلاغا کتاب شیوں کے نزدیک قرآن سے بھی برتر ہے اس کتاب کو جمع یہ شریف مرتضی نے کیا ہے یہ اس کی کتاب ہے اس کتاب کی اگر شیعہ مذہب میں اتنا قدر ہے تو یہ کتاب لکھنے والے کی کتنا قدر ہوگی وہ آپ معلوم کر سکتے یہ شریف مرتضی جو ہے اس کا نام ہے علی بن حسین موسوی یہ سید شمار ہوتا ہے تین سو پچپن ہجری میں اس کی پیدائش ہے تین سو اور چار سو چھتیس میں اس کی وفات ہے کتنا پرانا بنا اس کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں جواب المسائل ترابلوسیات ترابلوس دو ہیں ایک مشرق میں ایک مغرب میں ترابلس کے علاقے سے سوالات گئے شریف مرتضی کے پاس اس نے جو جوابات لکھے وہ یہ جو کتاب میرے سامنے پڑی ہے المو دو والی سے چھپی ہوئی محققین شیعہ کی تحقیق ہے پوری جماعت کی اس کے صفحہ نمبر ایک سو ستتر پہ لکھا ہے اور یہ وہ اپنی بہت سی کتابوں میں وہ یہ بات لکھتا ہے میں تو ایک کا حوالہ اس وقت ضرورت کے مطابق دے رہا ہوں کہتا ہے اول ما نقوله في هذه المساله ان اخبار الاحاد غير معول عليها ولا هي معتمدة في أصول ولا فروع لأنها لا توجب علما فتسكن النفس إلى مضمونها ولا قامت دلالة على أن الله تعالى تعبد بالعمل بها وإن كانت لا توجب العلم فقد كان ذلك جائزا عندنا وإن كان الكثير من أصحابنا يحيلون ورود العبادة بالعمل على أخبار الآحاد کہتا ہے اخبار آحاد وہ روایتیں جو ایک ایک رابی ہوئی یہ میں آپ کو آسان کرنے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں اصطلاحی معنی اس کا ذرا مختلف ہے وہ یہاں بیان نہیں کر سکتا میں اخبار احاد غیر معول علیہ واحد خبر جو ہوتی ہے اس پر کوئی اعتماد نہیں ہوتا نہ دین کے اصول میں نہ فروع میں دین کے اصول یعنی عقیدہ دین کے فروع یعنی عمل میں عقائد میں کسی بھی خبر واحد پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا یہ شیعہ مذہب کے مجدد کی بات ہے افسوس ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ذاکروں میں چلتا ہے آواز آئی وہ کدھر سے آئی تمہارے بڑے تو کہتے ہیں خبر واحد نہ اصول میں موتبر ہے نہ فرو میں موتبر ہے تو یہ تیری آواز کہاں سے معتبر ہو گئی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کا کوئی عالم ہو وہ سند کے ساتھ کوئی بات کر رہا بس آواز چھوڑنے باتیں چھوڑنے میں مہارت رکھتے ہیں جب بھی تلاش کرو گے ان کی کتاب ان کی بات کی کوئی اصل آپ کو نہیں ملے گی لیکن دیکھو ان کی کتابوں میں یہ کچھ ہے کہ خبر واحد چاہے صحیح بھی ہو نا تو نہ اصول میں نہ فروغ دونوں میں اس پر اعتماد نہیں ہو سکتا پھر لکھتا ہے کہ ہاں فرو میں ہمارے ہاں یہ جائز تھا لیکن ہماری جماعت ایک فرو میں بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے اخبار پر فرو کا مطلب ہے مثلا نماز ہو گئی روزہ ہو گیا معاملات ہو گئے ان مسائل میں خبر واحد جو ہے وہ کہتا ہے ہمارے مذہب کی ایک جماعت جو ہے نا وہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں یہ جو اس نے مذہب لکھا ہے نا ہمارے مذہب میں بھی یہ بات ہے کہ خبر واحد عقیدے میں قبول نہیں ہوگی اس پر اتفاق ہے ہمارے علماء کلام کلام مسلمانوں ایک شخص ہے ایک مسلمان ہے آج کی مثال دے رہا اگر بالفرض اس دور میں اسلام ہوتا کوئی بندہ کسی پر تہمت لگاتا ہے کہ یہ شراب پیتا ہے وہ حضرت کم از کم اس کے پاس دو گواہ ہونے چاہیے اور دو گواہ بھی کیسے کہ سارے مرد ہوں جن کو حدود کہا جاتا ہے حدود اسلامی حدود اسلامی ان میں مردوں کی فقط گواہی قبول ہوتی ہے اگر فقط عورتیں ہوں ان کی گواہی بھی مردود اگر مرد عورت ملے ہوئے ہوں ایک مرد ہے دو عورتیں پھر بھی مردود حدود کے اندر کسی ایک مسلمان پر شراب نوشی کا الزام ہو تو ایک کی گواہی سے وہ ثابت نہیں ہوگا دو گواہ چاہیے کتنے دو گواہ چاہیے تو تمہارا کیا خیال ہے تمہارے اسلام کا عقیدہ بن رہا ہو یا مذہب اہل سنت کا عقیدہ بن رہا ہو اور اس میں بات جو ہے وہ ایک کی چل جائے گی امت کو ایک راستہ دینا ہے سب کو اس پہ چلانا ہے تو اس میں اتنا کچی بات کیسے چلے گی بھائی تمہارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے خبر واحد عقیدے میں قبول نہیں ہوتی ہاں بعض اعمال میں قبول ہوتی ہے چلتی ہے لیکن اگر کسی مسلمان پر تہمت ہو سابقہ کسی مسلمان پر ایک روایت آ جائے گی ایک روایت کی وجہ سے وہ تہمت ثابت نہیں ہوگی ادھر دیکھو اگر کسی شخص پر زنا کی تہمت کسی نے لگائی معذ اللہ یہ قاضف بن گیا تہمت لگائی زنا کی تو چار گواہ چاہیے کتنے اور پھر چار گواہوں میں اتنا سختی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے تزکیہ کرنا پڑتا ہے گواہوں کا اب ایک تزکیہ سر ہوتا ہے ایک تزکیہ اعلانیہ ہوتا ہے ایسے نہیں ہر بندہ یہ انگریزی نظام ہے لانٹی جس میں ہر باندر اٹھ کر گواہی دے دیتا ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے کچہری میں پکڑو اور گواہی دو پیسے چلو کرایہ کے گواہ جو ہے نا اجرتی گواہ وہ گھوم رہے ہوتے ہیں کچہری اسلام کے قاضی پہلے تزکیہ کرتے ہیں گواہ ان کی صفائی معلوم کس طرح پہلے قاضی بندہ بھیجے گا خفیہ انتہائی پرہیزگار بندہ اس کو کہے گا گواہ کے علاقے میں جا جہاں یہ نماز پڑھتا ہے وہاں کے لوگوں سے خفیہ طور پر اس سے پوچھ اس کے متعلق پوچھ جہاں اس کا گھر ہے ہمسایوں سے پوچھ جہاں یہ کاروبار کرتا ہے ان سے پوچھ جن لوگوں کے ساتھ سفر کرتا ہے ان سے پوچھ پوچھ کر ہمیں بتا کسی کو پتہ نہ چلنے پائے یہ کس لیے پوچھ رہا ہے تو نے آ کر ہمیں بتانا ہے کہ جی لوگوں کے اس کے متعلق یہ یہ خیالات ہیں لوگوں کے یہ تاثرات ہیں اگر وہ سب کی نظر میں صاف پاک ثابت ہو گیا اس کو کہتے تھے معدل کہ وہ گواہ معدل ہو یعنی عادل یعنی پاک صاف وہ ثابت ہو گیا یہ تزکیہ ہوتا تھا سری خفیہ پتہ نہیں چلنے کسی وہ پھر آ کر جب یہ گواہ جس کے متعلق گیا تھا جب یہ قاضی کے سامنے آئیں گے گواہی دینے کے لیے تو اب جس شخص کو بھیجا تھا لوگوں سے پوچھنے کے لیے اس شخص کو کہا جائے گا ان کو لے آؤ ان کو بولا جاتا تھا مزکی یہ اس کی صفائی دینے والے ہیں وہ آتے تھے قاضی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کہتے تھے بھائی تیرے متعلق فلاں نے یہ کہا ہے تو غلط گواہ ہے جھوٹا بندہ ہے اگر صحیح ہوتا تھا تو کہتے تھے تو میں صحیح گیا قاضی صاحب میں گواہی دیتا ہوں کہ میں جو اس کے متعلق جانتا ہوں یہ بندہ صحیح ہے یہ ہوتی تھی تزکیہ علانیہ علانیہ کیوں اس کو خفیہ کیوں کہتے تھے اس کا پتہ نہیں چلنے دینا اس کو علانیہ کیوں کہتے تھے یہ سر عام گواہوں کے سامنے ہی کہہ رہا ہے تو علانیہ ہو گیا اب بتاؤ دو قسم کے دو قسم قسم یہ صفائیاں ان گواہوں کی معلوم کرنے کے لیے یہ وجوہ اور طریقے رکھے گئے ہیں شریعت میں پھر جا کر اس کی گواہی قبول ہوتی ہے تو اب بات سمجھنا اللہ وہ یار عام بندہ ہو مسلمان اس پر زنا کی تہمت ہو تو چار گواہ چاہیے اور وہ بھی اس طرح کہ جن کی صفائی دو طریقوں سے بتائی یہ دونوں طریقوں سے صفائی ثابت ہو جائے تو تو ایک راوی اگر کہتا ہے بات بدل رہی ہے سمجھنا ایک راوی کہتا ہے فلاں شخص زنا شراب کرتا تھا بادشاہ تو پاگل ہو عام شخص کے لیے تو چار گواہ چاہیے اس کے لیے ایک ہی کافی ہو گیا ادھر تزکیہ ضروری ہے ادھر ادھر تزکیہ بھی نہ ہوا اگر ہو بھی جائے تزکیہ اس راوی کا تو وہاں پر تو چار ضروری تھے یہاں پر ایک یا دو یا تین سے تم نے مان لیا خدا کا خوف کرو کو اپنے اسلام کو خود ہی تمہیں لتاڑنا شروع کر دیا گیا تو میرے بھائی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا حضور فضیلت میں شان عمل کی فضیلت ہے اس میں یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب ہوگا یہ ثواب اس میں کیسی روایت چل جائے گی فرمایا کمزور بھی چل جائے گی پوچھا گیا حضور حرام حلال میں کیسی چلے گی فرمایا پھر تو مضبوط ہونی چاہیے انہوں نے کہا حضور عقیدے میں فرمایا اور بھی مضبوط ہونی چاہیے یوں جیسے میں ہاتھ کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے ہاتھ کیا کن فدوؤں کے ہاتھوں میں ہمارا مذہب آ گیا دیہڑی باز بغیرت دیہڑی لگانے کے لیے ممبر پر بیٹھا ہوا بغیرت ہوا میں باتیں چھوڑ رہا ہے ہوا میں ٹٹو چھوڑ رہا ہے اور اگلے اش اش کر رہے ہیں لاکھ لنت ہے سننے والوں پر اور بولنے والوں اسی وجہ سے ہمارے علماء نے کہا کتابوں میں لکھا ہے واز کی تقریر کی کتابیں ان کی بات انتہائی کمزور ہوتی ہے کیوں کہ جو ممبر پر بیٹھا ہوتا ہے نا یہ زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایسی بات چھوڑیں گے جس میں مجمع خوش ہو جائے یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ بات کریں جن پر خدا رسول راضی ہو جائے وہ بات مشہور ہے یہ بن معین امام احمد اس طرح کے دو تین محدثین ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک حضرت خطاب کر رہے تھے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا مجھے احمد بن حنبل نے روایت پیش کی انہوں نے کہا مجھے جاہیا نے وہ نماز پڑھ رہے تھے امام سارے انہوں نے سن لیا ہمارے متعلق یہ کہہ رہا وہ آ گئے انہوں نے کہا حضرت آپ نے کہا ہے احمد بن امبل اور بن نے یہ روایت مجھے پیش احمد بن امبل میں ہوں انہوں نے کہا یا کہنے لگا اچھا تم آ کر یہاں احمد بن گئے اور یہ آ کر یہاں یا بن گیا میں جھوٹا ہو ha! <laughs> ایسے ایسے دجال بتاؤ خدا کے بندے اسی وجہ سے بہت اب سنو اب سنو تاریخ پڑھنے والے بندے پر پہلے تو لازم ہے علوم و فنون جو نا ہمارے درسیات کے ان میں مہارت ہاں جی۔ پھر اسماء الرجال پر اس کو عبور ہو اسماء الرجال بس کوئی بندے کا نام آئے راوی کا فوراً کتابوں میں جائے دیکھے اس کے حالات کیا ہے کیسا بندہ یہ نہیں ہے کہ میں نے تاریخ دمشق میں پڑھا ہے یہ روایت لکھی وہ بڑوا یہ ہر طرح کی روایتیں آ جاتی ہیں تاریخ دمشق میں پتہ نہیں کتنا جھوٹی روایتیں ہیں لیکن وہ لکھنے والے امام ہیں انہوں نے سند ذکر کر دی کیوں سند ذکر کی تم خود چھان بین کر لینا دیکھ لینا کہ سند کیا چیز اس میں کون سے بندے آ رہے ہیں ہر ایک سنت پر انہوں نے حکم نہیں لگایا بعض بار لیکن علماء نے صاف لکھا جب کسی محدث نے سنت ذکر کر دی تو وہ بریو ذمہ ہو گئے سمجھ نہیں آ رہی جیسے بات بات مشہور ہے دروغ بر گردن راوی بھائی میں نے یہ فلاں کتاب میں پڑھا اس طرح سند ہے جھوٹ ہو تو راوی کی گردن پر ہے میں ذمہ دار نہیں کہتے ہیں نا دروگ بڑھ کر پھر تاریخ کی خاص اصطلاحات ہوتی ہیں ان کے معنی مطلب سمجھنے میں نا خاص الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کی وضاحت جو ہے نا وہ الگ مستقل کتابوں میں ہے ہاں جی اس کو کہتے ہیں مصطلحات تاریخی وہ جو اصطلاحات تاریخی ہیں ان پر کتابیں ہیں ان کو سمجھ دیکھنا پڑتا ہے کہ یار یہ لفظ آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے تمہارے مختلف بادشاہ پہلا دور تمہارا خلافت راشدہ کا ہے کس کا ہے ہاں پھر مخلوط خلافت آ گئی پھر یہ چھٹی صدی تک خلافت رہی سٹی کے بعد سلاطین کا دور آ گیا خلافت ختم ہو گئی اب مختلف قومیں ان میں سے سلطان پیدا ہوئے اور جناب انہوں نے اپنے اپنے علاقے جہاں تک قبضہ کر سکتے تھے انہوں نے حکومت بنائی یہ سلجوقی بادشاہ تھا یہ عثمانی بادشاہ تھا یہ فلاں بہت تاریخیں بھری پڑی اب وہ اپنی بولی رکھتے تھے اپنا ایک مخصوص ماحول رکھتے تھے اس ماحول اور بولی میں جو لفظ وہ اپنے چلاتے تھے اپنے نظام میں وہ خاص ان کی اصطلاح ہوتی تھی اب وہ لفظ آپ کو اور بادشاہوں کی تاریخ میں اور بادشاہوں کے ماحول اور نظام میں وہ لفظ نہیں ملے گا ہو سکتا ہے لفظ مل جائے لیکن ادھر مانا اور ہو ادھر مانا اور ہو تو یہ پھر بہت بڑی ذمہ داری جو قاری ہے تاریخ پڑھنے والا اس پر پڑتی ہے کہ پہلے وہ اصطلاحات کے معنی جو ہے نا ان کی تمیز کرے میں شرطیہ کہتا ہوں یہ ہمارے جس علاقے میں آپ بیٹھے ہیں یہ سارا پاکستان وغیرہ شاید ہی کوئی بندہ ہو جو مصطلحات تاریخیہ کا یہ لفظ جانتا ہوں مصطلحات تاریخیہ پر کتابیں رکھنا پھر ان کو سمجھنا ان کو پڑھنا یہ تو اور بات ہے خالی لفظ جانتا ہوں اس نے کہا میں نے سنا ہے اتنا بھی نہیں جو ہمارے مقابلے میں امام بن کر بیٹھ جاتے ہیں نا یہ ان اماموں کی بات کر رہا ہوں اتنے ڈنگر لوگ اور اتنے باطل دعوے سمجھ نہیں آئی بات پھر اللہ یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ایک موضوع ہے اس موضوع پر ایک روایت ادھر آ گئی ایک ادھر آ گئی ایک ادھر آ گئی ایک ادھر آ گئی ایک ادھر آ گئی ایک ادھر آ گئی دس دس روایتیں سب کو اپنے سامنے رکھنے کی صلاحیت ہو امام سیوتی فرماتے ہیں چالیس چالیس سندوں سے ہمارے سامنے روایتیں آتی ہیں تو پھر جا کر مانا روایت کا ہمیں صحیح معلوم ہوتا ہے چالیس چالیس تو مانا جاننے کے لیے بھی ان کو کہتے ہیں تعدد دوتے تو ترک جو ہے وہ جاننے چاہیے پھر سب کو ملا کر نتیجہ نکالنا چاہیے پھر سب کی سندے بھی دیکھنی چاہیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کئی ضعیف روایتیں ملتی ہیں تو ایک صحیح بات ان سے نکل آتی ہے بات نہیں سمجھے بعض اوقات یہ ہوتا ہے چالیس پچاس روایتیں سو روایتیں مل جائیں لیکن ان کی کمزوری ایسے درجے کی ہوتی ہے کہ ان سے صحیح بات نہیں نکلتی بتاؤ کتنا مشکل شعبہ ہے یہ کتنا مشکل بات ہے یہ اب میرے بھائی تاریخ پڑھنے والا حدیث پڑھنے والا اس کے لیے ضروری ایک اور امر وہ یہ ہے کہ یہ بہت بنیادی چیز ہے کیا کہ وہ اسلام کے ضروریات اور محکمات کو جانتا ہوں اور مذہب اہل سنت کے ضروریات اور محکمات کو جانتا ہوں ہمارے کچھ ہمارے عقیدے جو ہیں نا وہ سمجھو کلیے ہیں قانون ہیں قاعدے ہیں ضابطے ہیں جب ایک قاعدہ آ گیا مسئلہ موٹی سی بات بتاتا ہوں ہمارا عقیدہ کا دیا سنتابہ کل عدول لا آنوان صحابہ جتنے تھے عادل تھے نیک نیت تھے یہ ہمارا قانون ہے ہمارے مذہب کا قانون ہے کلیا صحابہ کیا تھے نیک نیت تھے مجتہد تھے ہر ایک صحابی دین رسول سے وفا کرنے والا تھا بے وفا نہیں اس پر دلائل ہے دیکھو پیٹ پیچھے غیب میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل کسی سے گنا ہو گیا زنا ہو گیا مرد ہے یا عورت کسی کو معلوم نہیں کیا ہوا ہے لیکن اللہ پاک کا خوف اور دین رسول سے وفاداری اتنا اندر موج زن تھی اور اتنا جذبہ مضبوط تھا کہ فوراً بار گاہ رسالت میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کریں مجھ سے گناہ ہو پتا ہے پاک کیسے ہونا ہے کہ حضور نے مجھے پتھر مار مار کر مارنے کا حکم دینا ہے کس قدر اذیت اور تکلیف ہوگی لیکن وہ خوشی سے قبول کرتا ہے محض اس وجہ سے کہ میں رسول اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں خدا را اپنے اوپر کیا سنا صحابہ کو مارے جاؤ گے یہاں تمہارا پیر شیخ ملا شیخ الحدیث نظر آئے اس کے سامنے اس کو کتے سے بھی بند کر سمجھنا میں ایمان سے اس کے سامنے وہ اتنا پاکیزہ لوگ تھے ان لوگوں کی مثال ہماری مثال بھی دینا وہاں پر سمجھو تمہارے تم خدا رسول کی بارگاہ میں مجرم مثال بھی گوارا جی۔ بھاگ کر آتا ہے حضرت ماعز اسلمی کا قصہ مشہور ہے حضور نے فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ پتھر کے علاقے میں لے جاؤ پتھروں کے پتھر مار مار کر مار مارنے لگے چیخیں نکلی بھاگنے لگے صحابہ معمور تھے کہاں بھاگنے دینا تھا انہوں نے مار جب تشریف لے گئے واپس آپ نے السلام کو پتا ہے حضور وہ تو بھاگنے لگا تھا آپ نے فرمایا بھاگنے دینا تھا یار کیونکہ وہ اقرار کیا تھا نا انہوں نے اقرار کیا تھا گواہ نہیں اقرار کیا تھا آج تمہاری شریعت میں یہ قانون ہے کہ جب سنسار کرنے کے لیے بھیجو اگر بھاگتا ہے تو بھاگنے کل میں نے نئی بات ان کو دی ہے کہ یار حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں حسنیت کا نعرہ کبھی کسی نے نہیں لگایا کیا امام حسن کو بیکار سمجھتے ہو حسنیت کسی حسن کسی کردار کا نام نہیں ہے لانت ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے یہ بکواسات ایجاد کی ہے تاریخ ڈھونڈتے ہیں تو وہ سوائے رفظ کے اور کچھ نہیں ملتا رافضیوں نے یہ لفظ نکالے میں نے کہا لفظ لیا خدا کا خوف کرو نعرہ لگانا ہے تو لگاؤ حسنیت زندہ باد حسینیت زندہ باد وہ میرا موضوع ہے وہ سننا وہ ضروری ہے سننا لوگوں پر خیر بی بی آتی ہے ان سے ایسے ہو گیا تو وہ بھی حضور کی بارگاہ میں ایسے ہی کہتی ہیں حضور نے ان کو بھی سنسار کروایا اب ایمان سے بتاؤ اوے بھولے کملے اور ملاؤں خبیصوں کے اور دجالوں قذابوں کے جال میں پھنسنے والے سادہ مسلمانوں زنا جیسا کبیرہ گناہ پیٹ پیچھے ہو رہا ہے تو رسول اللہ کے دین سے وفا اور ان کا ایمان ان کو کھینچ کر اتنا اذیت اور تکلیف والی موت لینے پر مجبور کر دیتا ہے تو بتاؤ جن صحابہ سے یہ گناہ بھی نہیں ہوئے وہ رسول کے دین کے ساتھ بے وفائی کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے لاکھ لانت ہے ان لوگوں پر جو ایسے مقدسین کے دشمن ہے ہزار بار لانت ہے اس پیر خنزیر پر اس پر اس ذاکر پر جو خنزیر ایسے پاکوں کا دشمن ہے بڑوا بتا تو صحیح اتنا کبیرہ گناہ جس سے ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اگر ہو گیا تو میرا مر جانا بہتر ہے تو وہ دین سے بے وفائی کریں گے حضرت معاویہ تو وہ ہیں ان سے کبھی زنا نہ ہوا نہ شراب پی نہ کبھی ایسا جرم کیا جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا وہ بے وفا بنے گے مجرم تو اس طرح کے وفادار ہیں ہائے ہائے ہائے ہائے بولو تو صحیح ہوا بے وقوف اتنا بڑا جرم جرم سرزد ہوا وہ تڑپ رہا ہے پاک کر دیجئے مجھے تو یہ قانون ہے صحابہ سب نیک نیت حضور دین سے بے وفائی دین کے ساتھ بدنیتی ان میں پیدا نہیں ہو سکتی باقی جو مرضی گناہ ہو جائے ہو ہو ہو روایت آ گئی کسی صحابی کے بدنیت بنانے کے لیے کسی صحابی کو بدنیت دکھانے کے لیے روایت آ گئی تو پکڑو ہاتھ نہ لگاؤ اس کو ریڑھی میں ڈالو ایسی روایت کو گندے نالے میں ڈال دو ڈال دے مقصد کیا ہے میں نفرت کے لیے بول رہا ہوں لکھا ہے تحریر ہے اس کو ڈالنا تھوڑا ہے یہ تنفیر کے لیے بولتے ہیں اس کو پھینک دو اس کو قبول کرنے کی جہالت کبھی نہ کرنا ارتقاب کبھی نہ کرنا کیوں یہ قاعدے کے خلاف آ گئی قانون کے خلاف آ گئی یہاں پر تو خبر واحد صحیح بھی ہو وہ بھی نہیں چل سکتی کیوں کہ صحابہ کرام کی پاکیزگی کی گواہی اللہ کے قرآن نے دے دی جب خدا گواہ ہے تو کسی اور کی کیا سننا سمجھ آئی میرے اصطلاح میں علماء کے ہاں لفظ چلتا ہے نکارت تاریخ حدیث میں اصول حدیث میں نکارت نکارت کا معنی مطلب یہ ہوتا ہے پنجابی اوپری جی گل ہے جیڑی اسلام مذہب پہلا مشہور نہیں اتنا مشکل بات کو اتنا آسان کر کے سمجھانے کی مالک نے توفیق بخشی ارے بھائی یہ بات منکر ہے منکر اس میں نکارت ہے کاف ڈنڈے والے کے ساتھ نکارت ارے بھائی نکارت کیا نکارت یہ ہے بات اوپری سی لگ رہی ہے ہمارے دین اور مذہب میں جو باتیں چلتی آ رہی ہیں یہ اس کے خلاف لگ رہی ہے خلاف لگ رہی ہے تو مردود ہے یہ قانون ہے اب تمہاری شریعت بنی ہوئی ہے تمہاری اور جو شریعت بنی ہوئی ہے سب سب کے پاس اب کوئی راوی روایت لے آیا وہ نئی شریعت اس میں ایک نئی شریعت جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نیا مسئلہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیچھے ہے پانچ پانچ نمازیں ہیں اس کے اندر آ گیا چھ نمازوں کا نکارت ہوگی اٹھاؤ شریعت کے خلاف ہوگی بات نکارت ہے اوپرا ہے نکارت ہے اجنبی بات ہے یہ ہمارے اسلام میں معروف مشہور جو ہے جس کو سب پہچانتے ہیں ان میں سے نہیں اٹھاؤ کیوں ساری امت جاہل رہی چھٹی بات چھٹی نماز سے ساری کو کسی کو نہیں پتا چل سکا ایک شخص آیا نمبر دو نبیوں پر کوئی اعتراض ہو اللہ صحابہ پر اعتراض ہو اہل علم اہل فضل پر اعتراض ہو فضیلت والے لوگوں پر جن کو دنیا مان بیٹھی ہے بولو تو صحیح حکام پر ہمارے حکام پر اعتراض ہو قاضیوں پر اعتراض ہو جن کو دنیا تسلیم کر کے بیٹھ گئی ان کے خلاف اگر اعتراض یہ نکل آئے گا کسی روایت میں تو نکارت شمار ہوگا پہن اب دیکھ لو میں نے جنازے نکال کے رکھ دیے یزید زانی تھا جدید شرابی تھا جدید نماز چڑھتا تھا نمید اے کرتا ہے کرتا تھا اے کرتا تھا وہ کرتا تھا تو جس لئے میں تحقیق کی تھی کھ بھی نہیں لبیا نہ انہیں کدی نماز چڑھی نہ انہیں کدی زنا کیتا ہے نہ وہ کدی شراب پیتی ہے ساری وضاحت میں اپنے موضوع کر چکے ہیں کر چکا ہاں جو اس سے ہوا وہ کل میں نے اپنے موضوع میں بیان کیا ہے اس سے کیا ہوا جس کی وجہ سے اس کا درجہ گرا ہے مذمت اس کی ہوئی ہے حدیث میں مذمت آئی کس وجہ سے یعنی نام لے کر تو نہیں آئی لیکن اشارات آتی ہے مخالفت جو ہے تیسری چیز تشریح نئی شریعت بنانے کی بات آ گئی یعنی نئی بات آ گئی جو شریعت کے خلاف اعتراض آ گیا نمبیا پر صحابہ پر اہل علم فضل پر عمرہ پر مخالفت آ گئی کیا مخالفت آ گئی مخالفت کا مطلب ہے جو صحیح حدیثیں ہیں ان کے صحیح روایات ہیں ان کے خلاف بات آ گئی یہ نکارت بن حد سے تجاوز کرنا آ گیا کسی جماعت کے حق میں بولنا بھائی دو لڑتے ہیں ادھر والے اس کے خلاف بولتے ہیں ادھر والے اس کے خلاف بولتے ہیں جب یہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں یہ دونوں لڑنے والے سمجھ لو ادھر بھی جھوٹ مل گیا ادھر بھی مل گیا وہ نکارت اس روایت مردود ہو جاتی ہے اللہ اکبر ایک آخر میں بات ختم کرتے ہوئے پانچ منٹ میں یہ کتاب ہے صحیح اخبار صفی اس نے شروع میں یہ شخص ہے فضیلت الشیخ فواز بن فرحان بن راضی یہ اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہے عرب کا ہے وابی کتاب اس نے اچھی لکھی ہے صفین نہروان اس پر روایتیں اس نے بہت جمع کی ہیں اور روایتوں پر بہت اس نے جر و نقل کیا ہے کافی کلام لیکن افسوس یہ ہے ان لوگوں کی کمزوری ہے وہابیوں کی سکولیوں کی ایک ہوتی ہے روایت اور ایک ہوتی ہے درایت یہ روایت جانتے ہیں درایت نہیں جانتے روایت کا مطلب ہے کہ جو پیچھے بات آئی اس کو دیکھا روایت جو ہے جو سند ہے اس کو دیکھ لیا لیکن اس سے جو مطلب نکلنا ہے اس کو درایت کہتے ہیں یہ مطلب نکالنے میں بےچارے ہمیشہ ناکام رہتے ہیں بہت کمزوری ہے موٹی سی بات کر رہا ہوں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے قول پیش کیا انہوں نے فرمایا کہ دو سالس جو مقرر کیے گئے تھے صفین میں حضرت معاویہ کی طرف سے عمر بن عاص تھے مولا علی کی طرف سے ابو موسا اشاری تھے تو حسن بصری نے فرمایا امر بن آس دنیا چاہتے تھے اور ابو موسا اشعری آخرت چاہتے تھے اس نے کتاب لکھ کر اپنا سارا ہی بیڑا گر کر دیا کیوں یہ کیوں بات غلط جو اس نے لکھا ہے اصول قوانین جو اس میں لکھے ہیں اور میں اس کو دیکھ کر بھی کچھ بیان کر رہا ہوں جو اس نے لکھے ہیں ان قوانین کو یہ خود اپنے ہاتھوں سے توڑ رہا ہے خود ہی کپڑا بنانا اور خود ہی اس کو پھاڑ کلتی ناقبت خزلہ سارا دن سوت کاٹتی رہی شام کو چیر پھاڑ کر چلو یہ یہ بات لکھ رہا ہے بات سمجھ ہمارے مذہب کا اس بات پر اتفاق کبھی سمجھا چکا صحابہ کرام سب کے سب مجتہد تھے جو کچھ کیا شریعت کو مد نظر رکھ کے اپنے فہم سمجھ کے مطابق کیا نفس کی خواہش کے لیے نہیں کیا تھے نفسانی لوگ نہیں تھے روحانی لوگ تھے یہ ہمارا اتفاق ہے سب ہمارے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے صحابہ کیا تھے روحانی لوگ تھے نفسانی نہیں تھے اچھا تو جب یہ قاعدہ ہے یہ قانون ہے یہ کلیہ ہے یہ مسئلہ ہے ہمارے اور تمام سے معروف چلا رہا ہے اہل بیت کا اس بات پر اتفاق ہے اور بعد والوں دوسروں کا بھی اس پر اتفاق ہے سب متفق ہیں اس بات پر تو کیسی عجیب بات ہے جب وہ دنیا چاہتے تھے تو مجتحد تو نہ رہا مجتحد تو ہوتا وہی ہے کہ جو کام کرے اس سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو بڑوا تو کہہ رہا ہے فواز بن فرحان ڈنگر تمہیں تمیز نہیں ہے کتاب کس لیے لکھی ہے صحیح اخبار صفین ڈنگر ایکسپریس تجھے شرم نہیں آتی صحابی پر اتنے بڑے صحابی پر کہ جس کو رسول اکرم نے فرمایا یہ دو بھائی مومنان نے امر بن آس اور ان کے دو بھائی دوسرے بھائی تھے حضور نے فرمایا یہ دونوں مومن ہیں اور رسول نے مسلم نہیں کہا کہ ظاہری جھکے ہوئے ہیں نہ مومن ہیں اندر کا ایمان رکھنے والے ہیں اور رسول کی زبان کامل مومن کی تعریف کر سکتی ہے نہ کس مومن کی تعریف نہیں کر سکتی تو رسول کی زبان تو ان کو کامل مومن کہہ رہی ہے اور تم کہہ رہا ہے وہ دنیا کے لیے بڑوا امریکہ میں بیٹھا ہوا یہ تو نے جخ مارا ہے ہماری سرکی میں کہتے ہیں جخ مارا اب سمجھو کتابیں پڑھنا اور کتابوں سے صحیح بات کو اکشید کرنا کتنا مشکل ہے لہٰذا بھائی ہر باندھا تاریخ جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے اور تاریخ بیان کر رہا ہے اور کچھ بیان کر رہا ہے اس پر اعتماد نہ کرو اس کو سنو ہی نہ ایمان سے کہتا ہوں نہ سنو یہ چند موٹی باتیں آپ کو سمجھائیں اس حوالے سے اللہ پاک قبول فرمائے آخر اللہ